البلد شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تم اس میں مقیم ہو اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے پھر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ گھاٹی گردن کو چھڑانا یا بھوک کے زمانے میں کھلانا قرابت دار یتیم کو یا خاک نشین محتاج کو پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور ہمدردی کی نصیحت کی یہی لوگ نصیب والے ہیں اور جو ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہ بدبختی والے ہیں ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی